ان فرزندان اسلام کے نام جو رضاہی الہی کی خاطر بندگان خدا کے دلوں میں اسلام کے لیے جذبہ شوق و عقیدت بیدار کرنے کی آرزو میں ان اسلامی آداب سے اپنی زندگیوں کو بنانے اور سنوارنے کا عزم و حوصلہ رکھتے ہیں تعارف زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھانا خاطر خواہ لطف اندوز ہونا اور فی الواقع کامیاب زندگی گزارنا یقیناً آپ کا حق ہے لیکن اسی وقت جب آپ زندگی کا سلیقہ جانتے ہوں کامیاب زندگی کے اصول و آداب سے واقف ہوں اور نہ صرف واقف ہوں بلکہ عملاً آپ ان اصول و آداب سے اپنی زندگی کو آراستہ و شائستہ بنانے کی کوشش میں ہم سرگرم بھی ہوں ادب و سلیقہ وقار و شائستگی ادب و پاکیزگی تمیز و حسن انتخاب ترتیب و تنظیم لطافت احساس و حسن ذوق اعلی ظرفی اور شرافت طبع ہمدردی اور خیر خواہی نرم خوئی اور شیرین کلامی توازع اور انکساری ایثار و قربانی بے غرضی اور خلوص استقلال و پامردگی فرض شناسی اور مستعدی خدا ترسی اور پرہیزگاری توکل و جرعت اقدام یہ اسلامی زندگی کے وہ دلکش خد و خال ہے جن کی بدولت مومن کی بنی سمری زندگی میں وہ غیر معمولی کشش اور وہ اتھا جازبیت پیدا ہو جاتی ہے کہ نہ صرف اہل اسلام بلکہ اسلام سے ناشنا بندگان خدا بھی بے اختیار اس کی طرف کھینچنے لگتے ہیں اور عام ذہن یہ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ جو انسانیت نواز تہذیب زندگی کو نکھارنے سنوارنے اور غیر معمولی جازبیت سے آراستہ کرنے کے لیے انسانیت کو یہ بیش بہا اصول و آداب عطا کرتی ہے وہ یقیناً ہوا اور روشنی کی طرح سارے انسانوں کی میراث ہے اور بلا شبہ اس قابل ہے کہ پوری انسانیت اس کو قبول کر کے اس کی بنیادوں پر اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی کامیاب تعمیر کرے تاکہ دنیا کی زندگی بھی راحت و سکون عیش و نشاط اور امن و عافیت کا گہوارہ بنے اور دنیا کے بعد کی زندگی میں بھی وہ سب کچھ حاصل ہو جو ایک کامیاب اور فلاح یافتہ زندگی کے لیے ضروری ہے پیش نظر کتاب آداب زندگی میں اسلامی تہذیب کے انہی اصول و آداب کو معروف تصنیفی ترتیب کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے کتاب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلاف کے زندہ جاوید آثار کی رہنمائی اور اسلامی ذوق و مزاج کی روشنی میں زندگی کا سلیقہ سکھانے والا یہ مجموعہ مرتب کیا گیا ہے جو پانچ اہم ابواب پر مشتمل ہے باب اول سلیقہ تہذیب باب دوم حسن بندگی باب سوم تزئین معاشرت باب چہارم دعوت دین باب پنجم احساس عبدیت ان پانچ ابواب کے تحت زندگی کے تقریباً سارے ہی پہلوؤں سے متعلق اسلامی آداب کو مؤثر ترتیب سہل اور سادہ زبان عام فہم اور دل نشین تشریحات اور بصیرت افروز دلائل کے خطابی انداز میں نمبر وار پیش کیا گیا ہے توقع ہے کہ آداب زندگی کا یہ مجموعہ ہر طبقے اور ہر عمر کے شائقین کے لیے خدا کے فضل و کرم سے خاطر خواہ مفید ثابت ہوگا اسلام سے محبت رکھنے والے بھائی اور بہنیں ان غیراں قدر آداب اور پرسوز دعاؤں سے اپنی زندگیاں بھی سنواریں اور اپنے چھوٹوں کے اخلاق و عادات اور طور طریقوں کو بھی سدھارنے اور بنانے کی کوشش کریں اور جہاں تک ممکن ہو چھوٹوں کو یہ آداب اور دعائیں یاد کرائیں ان آداب سے زینت پائی ہوئی زندگی دنیا میں بھی قدر و احترام اور محبت و عقیدت کی نگاہ سے دیکھی جائے گی اور آخرت میں بھی اجر و انعام کی مستحق قرار پائے گی کتاب کی ترتیب میں جن اہم کتابوں سے استفادہ کیا گیا ہے ان کے حوالے موقع ہی پر دے دیے گئے ہیں خدا بزرگ و برتر سے دعا ہے کہ وہ اس خدمت کو شرف قبول بخشے اور مسلمانوں کو توفیق دے کہ وہ ان اصول و آداب سے اپنی زندگیوں کو بنا سوار کر اسلام کے لیے دلوں میں گنجائش اور شوق و عقیدت کے جذبات پیدا کریں اور یہ مجموعہ بندگان خدا کے سچے دین کی طرف کھینچ لانے میں ایک مؤثر ذریعہ اور مرتب کے لیے بہانۂ مغفرت ثابت ہو اور ان خادمان دین کو بھی جزائے خیر میں شریک فرمائے جن کی گراں قدر کتابوں سے استفادہ کیا گیا ہے آمین محمد یوسف اصلاحی رامپور تیس اگست انیس سو سڑسٹھ عیسوی